عرض کی اے میرے رب میں نے اپن جان پر زیادتی کی تو مجھے بخش دے تو رب نے اسے بخش دیا بے شک وہی بخشنی والا مہربان ہے